میں غور کریں یہ سہاستا کی کتاب میں سے سہاستا کی کتابوں میں سے یہ کتاب ہے فرما رہے ہیں کہ من عادل مسلم جو شخص بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جائے عیادت کرے او زارہ یا اس کو ملنے کے لیے چلا جائے او زارہ یا اس کو ملنے کے لیے چلا جائے تو اللہ تعالی جل شان فرماتے ہیں من جنتی منزلا کہ تو بھی پاکیزہ ہوا تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہوا اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانا بنا لیا اب بتاؤ یہ کون سا مشکل کام ہے صحیح حادیث میں سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلے جانا یا کسی مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے چلے جانا اتنی بڑی عبادت شمار کی گئی ہے کہ اللہ تعالی اس کے بدلے میں فرماتے ہیں فرما دیتے ہیں طبتا و پا تو بھی پکیزہ ہو گیا تیرا چلنا اور جانا یہ بھی پاکیزہ عمل ہو گیا اور وہ من الجنت منزلہ اور تو نے اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیا دیکھو کتنا چھوٹا سا کام ہے جو آپ ہر روز یا ایک دن بعد یا ہفتے بعد کر سکتے ہیں اپنے گروپ کے ساتھیوں کے ساتھ عیادت کی نیت سے ان کو ملنے چلے جایا کریں کبھی پتہ چلا آپ کی طبیعت ناساز ہے تو میں آپ کا حال پوچھنے کے لیے آ گیا ٹھیک تو طلباء بھی جو ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ بھی دوسرے کا جب پتہ چلے وہ فلانے بلاک میں یا فلانے کمرے میں یا فلانے بلڈنگ میں وہ بیمار ہے سنا پتہ چلا وہ بیمار ہے ٹھیک تو اس کی عیادت کو چلا جائے تو اس میں ثواب کتنا زیادہ ہے یا جمعرات کو یا کسی چھٹی کے موقع پہ آپ گھر میں ہوں تو پتہ چلے کہ کوئی رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا کوئی بھی ملنے والا ہے سلمان بھائی ہے بیچارہ پریشان ہے یا بیمار ہے یا کچھ بھی نہیں ہے کافی عرصہ ہو گیا ملاقات ہوئی لیکن بندہ صحیح ہے بندہ قادیانی نہیں ہے یا شیعہ نہیں ہے یا الٹے سیدھے کام ہمیں ہم سے نہیں کروائے گا بندہ دینی لحاظ سے ٹھیک ہے ٹھیک یا آپ کے جانے سے وہ دین کو ہی مطلب ایک ترجیح دے گا آپ کے جانے سے ٹی وی بند کر دے گا آپ کے جانے سے اپنی خرافات بند کر دے گا بہرحال آپ مسلمان بھائی ہے اس کی زیارت کے لیے چلے جائیں اس کو ملنے کے لیے چلے جائیں اس کا دل خوش کرنے کے لیے چلے جائیں اور واقعی وہ آپ کے جانے سے خوش بھی ہو آپ کے جانے سے وہ شکریہ ادا کرنے کی طرف آمادہ ہو گیا ہو کہ یار آپ کا آنا ہمارے لیے بہت ساری خوشی کا ذریعہ ہو آپ کا آنا ہمارے لیے بہت خوشی کا ذریعہ ہوا یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہوں تو ایسی باتیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور پھر فرما دیتے ہیں و تب شیخ کا جنت منزلہ کہ تو نے تو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ایک چھوٹا سا کام کیا نہ اس کا کوئی کام کیا نہ اپنا کوئی کام کیا ابھی تک تو اتنی بات ہے نہ اس کا کوئی کام کیا نہ اپنا کوئی کام کیا اگر اس کا کوئی کام کر دے اس کا کام بنا دے جا کے تو اس کی فضیلت کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اس کا کام بنا دے <sighs> تو بھائی دوستو ہم سے اس عمل میں بڑی کوتا ہو رہی ہے ٹھیک جنت کو اللہ پاک نے ہمارے اختیار میں دے دیا ہے جنت کو اللہ پاک نے ہمارے لیے آسان بنایا اور چاہت بھی رکھی اللہ جن اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں جنت کی طرف پرانے کریم میں ہے اللہ دار السلام دار السلام کیا ہے جنت ہی تو ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہے ہیں تو ہم لوگ کسی اور طرف قدم اٹھا رہے ہیں ہم لوگوں کے کام ہم لوگوں کے رویے ہم لوگوں کے اخلاق ہم لوگوں کی معاشرت بہت زیادہ اصلاح کی محتاج ہے ہم لوگوں کے چال چلن رویے اغراض و مقاصد اصلاح کے محتاج ہماری بہت ساری اصلاح باقی ہے کوئی بھی شخص کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا ساری زندگی اصلاح کرتے رہنا پڑتی ہے چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ بن جائے کتنا ہی بڑا نامور مشہور بزرگ بن جائے محتاج اصلاح انسان رہتا ہے غلطی انسان سے ہو سکتی ہے کوئی ایسا سٹیج نہیں آتا کہ پاک اور معصوم ہو جائے یہ تو اللہ تعالیٰ طب پاکیزہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں تھوڑے سا ہمیں کام کی ترغیب دے رہے ہیں کہ تو نے اچھا کام کیا ہے تجھے شاباش ہے اے انسان تجھے شاباش ہے تو نے اچھا کام کیا ہے تیرا یہ چلنا تیرا یہ آنا تیرا یہ جانا چاہے وہ سائیکل پر ہو چاہے وہ پیدل ہو چاہے پیٹرول پہ ہو چاہے سی این جی پہ ہو تیرا یہ آنا اور چلنا اچھا عمل ہوا یہ مجھے پسند آیا اللہ تعالیٰ کے کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لیں تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی جنت میں اس کو جگہ دے دیتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے مرحلوں سے گزار کے آخرت میں جو بلایا ہے توجہ سے اللہ تعالیٰ شان نے دنیا کے مراحل سے گزار کے دنیا کے مختلف منزلوں سے گزار کے آخرت کی طرف جو بلایا ہے اس میں ہمارے فائدے مقصود ہیں ہماری رعایت مقصود ہے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ مقصود ہے ویسے تو ان کو قدرت مکمل ہے کہ وہ جنت کے اندر بھی تو ہمیں پیدا کر سکتے تھے ہمیں دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے ذرا ہو جاؤ قدر آئے گی گھر کی ذرا باہر ہو جاؤ گھر کی قدر آئے گی کہاں سے آئے جنت سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا جنت سے اتارا گیا تو ہم جنت سے آئے ہیں نا تو گھر کے اندر تھے تھوڑی قدر کم تھی تو اللہ تعالیٰ قدر کو بڑھانا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے چلو جاؤ جاؤ ذرا ہو باہر ہو جاؤ لگ پتا جائے گا تمہیں پھر گھر کی قدر آئے گی یعنی جنت کی قدر آئے گی تو اس طریقے سے ہمیں گزارا جا رہا ہے اس طریقے سے ہمیں گزارا جا رہا ہے ٹھیک اور یہ امت چونکہ وی آئی پی اور لاڈلی امت ہے اس امت کی عمریں بھی تھوڑی ہیں تو گویا اس امت کو تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا جا رہا ہے جاؤ باہر کا چکر لگا کے آ جاؤ بس ساٹھ ستر سال اوسط عمر ہے نا اس امت کی تو جاؤ ذرا باہر سے چکر لگا کے آ جاؤ تو ہمیں تو چکر لگانے کے لیے بھیجا ہوا ہے اب ہم باہر کے چکر میں ہیں اس وقت ہم باہر کے چکر میں ہیں نہیں سمجھا رہی بات باہر کے چکر سے یہ نہ سمجھنا کہ یورپ جانا چاہتے ہیں لانت پڑے یورپ پہ سمجھ میں آ گئی بات ہمیں یورپ جانے کی کیا ضرورت اللہ نے پاکستان جیسی نعمت دے رکھی ہے پاکستان زندہ باد پاکستان کی جو نعمت ہے یہ اور کسی ملک کو ایسی نعمت نہیں ملی یاد رکھو پاکستان کا خطہ اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت عزما ہے بہت بڑی نعمت اللہ نے پاکستان میں ہر طرح کے موسم دیے اللہ نے پاکستانی زمین کو زرخیز بنایا اللہ پاک نے پاکستان کے مطلب رخ کو قبلے کی رخ کی طرف اس کے سامنے کیا اس جگہ کے سامنے کیا جس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں پاکستان کا رخ قبلے کی طرف دیکھا جائے تو پاکستان حجر اسود اور دروازے کے درمیانی جگہ کے درمیان پہنچتا ہے اس کا نقطہ اگر سیدھی لائن پاکستان کی کھینچ کے بیت اللہ کے ساتھ ٹچ کی جائے تو حجر اسود سے جو تھوڑا سا ٹچ ہوتا ہے حجر اسود سے دائیں طرف جو ملتظم ہے جگہ جس کا نام ہے ملتظم یعنی حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان بیت اللہ شریف کا ایک کونے میں ایک پتھر لگا ہوا ہے اس کو حجر اسود کا حجر اسود کہتے ہیں اس کونے سے لے کر جو بیت اللہ کے دروازے تک کا تھوڑا سا اتنا سا ایریا ہے اس ایریے کے بارے میں یہ آتا ہے جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی تو پاکستانی بھائیوں کی دعائیں اس نیت سے جب ہوں گی کہ ہم تو ملتظم کے سامنے کھڑے ہیں یا رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما تو یہ پاکستان کا ٹوٹا بتاؤ نعمت عظمہ ہے یا نہیں ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں یورپ جانے کی کیا ضرورت سمجھا کہ بات تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں باہر بھیجا ہے آج ہمارے ذہنوں میں باہر کا تصور پاکستان سے باہر کا ہوتا ہے اس لیے بات سے بات نکل گئی پاکستان سے باہر کیا ضرورت ہے پاکستان سے باہر ارے لو کے بندو پاکستان سے باہر جاؤ گے تو پاکستان کی قدر آئے گی ابھی تو پاکستانی ہے نا پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں نا ابھی آپ کو قدر نہیں ہے میں انڈیا گیا ٹھیک کئی مرتبہ جانا ہوا انڈیا ہندوستان بھارت جس کو کہتے ہیں وہاں پر جا کے پاکستان کی قدر آئی ہے پاکستان میں ہم جہاں مرضی آزاد آزاد ہے ہم جہاں مرضی جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں انڈیا میں جانے کے بعد ہمارے لیے پابندیاں ہیں جس شہر کا ویزا ہے اسی شہر میں جا سکتے ہو دوسرے شہر میں جانے کے لیے تھانے میں اطلاع دینی پڑتی ہے میں اب اس شہر سے نکل رہا ہوں اب اس شہر میں جب جاؤ گے تو وہاں اطلاع پڑتی میں آ گیا ہوں عجیب و غریب پابندیاں اور پھر کوئی حفاظت نہیں ہندو مسلم کہیں پر بھی کوئی فسادات ہو سکتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہاں پر کون ہے سب کافروں کا ملک ہے بہت بڑا ایریا ہے ٹھیک ہے مسلمانوں کے بھی بڑے بڑے علاقے ہیں مگر جس آزادی اور جس بے فکری کے ساتھ ہم اپنے پاکستان میں پھر سکتے ہیں انڈیا کے اندر نہیں پھر سکتے رات کو نکلیں گے خوف زدہ ہو جائیں گے پاکستان میں رات کو دو بجے لوریے بار پھرتے ہیں اور وہاں کو رات کو آٹھ بجے بستر میں گھس جاتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہمیں اس کی قدر نہیں ہے گھر کی مرغی دال برابر یہ پہلے ہوتا تھا کسا گھر کی مرغی آج کل تو دال مرغی سے مہنگی ہے میں کیا تو آج کل گھر کی مرغی شوربے برابر یا کوئی بہرحال کوئی اور قصہ ہونا چاہیے ایک محاورہ ہے گھر کی مرغی دال برابر اندازہ لگاؤ ہمیں پاکستان کی قدر نہیں جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں انہیں پوچھئے پاکستان کی کیا قدر ہے اس لیے اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس ملک کی بقا کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے نہ صرف دعائیں بلکہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ٹھیک اس کردار میں سے ایک کردار یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں ہیلپ کریں مدد کریں اور کوئی بیچارہ مقروض ہے اس کی قرضے کی ادائیگی کی صورت سوچیں اور کوئی بیچارہ کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے ذاتی پریشانی ہے اس کے دوست اور اس کے ساتھی واقف ہیں تو اس کے ساتھ اس کی جس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں کیونکہ اللہ پاک اس شخص کی مدد بہت زیادہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں من کان اللہ کان اللہ اللہ جس طرح جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں اسی طرح جو اللہ کے بندے کا ہو جائے یعنی اس کے کام بنا دے اس کی ضرورت پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے لگ جاتا ہے اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے یتیم کی کفالت کے بارے میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے آنا فی بخاری و مسلم فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے ایسے دو انگلیاں ایک شہادت کی انگلی اور ایک ساتھ والی اس کو سبابا کہتے ہیں شہادت کی انگلی کو ایک درمیان لمبی انگلی ان دونوں انگلیوں کو آپ نے فرمایا لیکن ان دونوں کو جوڑ کے نہیں فرمایا ان دونوں کو ایسے فرمایا ادھر دیکھو یہ ایسے فرمایا اس لیے جوڑا نہیں کہ وہ غیر نبی ہے ٹھیک غیر نبی اور غیر نبی میں درجے میں فرق تو ہوگا بہت لیکن فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے رہیں گے جنت میں ایسے رہیں گے اللہ کے نبی کا جب پڑوس ملتا ہو تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو بات کیا چل رہی تھی ہم کسی کے کام آ جائیں تو اس حوالے سے یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کی مدد کرنے والا یتیم کے ساتھ تعاون کرنے والا یتیم کا خیال کرنے والا کتنا بڑا عہدہ پا لیتا ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ مخلوقات میں مخلوقات میں جو سب سے بڑے بادشاہ سب سے بڑے چیف سارے نبیوں کے چیف ان کے پڑوس مل جائے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ تو بندہ اربوں خربوں خرچ کر کے بھی اگر یہ دولت میسر آئے تو اس کی کوشش کرنے لگ جاتا لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں مگر ہمارے لیے اللہ نے آسان فرما دیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کا اور خاتم النبیین کا اور افضل الرسل کا پڑوس جنت میں چاہیے تو یتیم کی کفالت کیجیے قرآن میں بھی اس کی بڑی فضیلت ہے تاکید ہے اشارے ہیں اور احادیث میں تو وضاحت ہے کہ غریبوں کی مدد یتیموں کی مدد بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی بیوہ یا غریبوں کی مدد کرے بیوہ یا غریبوں کی مدد کرے گا مدد میں جتنی بھی کوشش کرے گا جو کچھ بھی جان مال خرچ کرے گا تو اس کا حساب جہاد میں شمار ہوگا گویا وہ اللہ تعالی کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے چھوٹا سا کام ہے کسی مطلب ہے کہ بیوہ کی یا کسی غریب کی مدد کرنے سے کتنا کام بن جاتا ہے لیکن یہ باتیں مانگنے والوں کو نہ بتانا وہ تو مانگ کر ہمیں یہی حدیثیں سنائیں گے کہ مانگنے والے آج کل لیٹسٹ ماڈل ہیں بہت زبردست قسم کے انہوں نے جھگیاں بنائی ہوتی ہیں بظاہر جھگیاں ماڑے مسکین پھٹے پرانے کپڑے ٹھیک کس طرح ہاتھ بنا کے کس طرح آنکھیں بنا کے کوئی کس طرح لنگڑا بن کے مانگتے ہیں اور رہتے جھگیوں میں اور ان کے دوسرے شہر میں کرائے کے اوپر مکانات دیے ہوئے ہیں دوسرے شہروں میں اپنی کوٹیاں ہیں جو کرائے پہ دی ہوئی ہیں کیا اور ادھر مانگ مانگ کے اپنا گزارا کر رہے ہیں جوہر ٹاؤن کے پاس ایسے مساکین کی بہت ساری رہائشیں موجود ہیں جھگیوں میں جن کی فیصلہ باد میں کوٹیاں ہیں اور وہ کرائے پہ دی ہوئی ہیں آپ نے ٹینشن نہیں لینی میں نے اسے اشارہ کر دیا اور نام تو کسی کا لے نہیں سکتے ہم تو بہرحال ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں مانگنے والے اگر اس قسم کے حوالے دیں حدیثوں کے یا ان کے ساتھ معذرت جو مانگنے بیٹھ گیا وہ اپنے آپ کو ذلیل کر بیٹھے جس کے پاس بھی ایک دن رات کے کھانے پینے کا سامان موجود ہو اسے مانگنے کی اجازت نہیں ایک دن رات کے کھانے پینے کا سامان موجود ہو اسے سوال کرنے کی مانگنے کی اجازت نہیں شری طور پر اور دینے والے کو بھی جائز نہیں ہے کہ ان کو دے آج کل روڈوں پہ جو مانگنے کا سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے ہر دوسرے اشارے پہ شہروں میں جاؤ تو لگ پتہ جاتا ہے ٹھیک شیشے کھڑکا کھڑکا کے مانگتے ہیں ٹھیک ان کا ایک برا ایک بزنس ہے یہ بہت بڑا بزنس ہے ایک شخص مانگ رہا تھا ایک دن اندھا ہو کے مانگ رہا ایسی خام خا کا اپنے آپ کو اندھا سا بنایا ہوا تھا دوسرے دن اس کو جاننے والے نے دیکھا وہ اندھا نہیں وہ بیساکھی پکڑ کے لاٹھی لے کے لنگڑا سا بن کے مانگ رہا اور کسی نے پوچھا یہ کیا چکر ہے کل تو اندھا ہو کے مانگ رہا تھا اور آج تو لنگڑا ہو کے مانگ رہا کہتا میں اصل میں نیا نیا شہر میں آیا ہوں یہ تجربہ کر رہا ہوں کہ کس میں بچت زیادہ ہے سمجھ آگے بات تو یہ طریقے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس لیے بھائی معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں حضرت نے لکھا ہے جس کے پاس ایک دن رات کے کھانے پینے کا سامان موجود ہو اسے مانگنا نہیں چاہیے اور اس کو دینے والے کو دینا بھی جائز نہیں اس لیے ایسوں کے ساتھ ترس کھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکہ ہم لوگ اگر ایسے لوگوں کو دیں گے تو ہمیں دیکھ کر اور لوگ بھی دیں گے ہاں البتہ کوئی فیملی کمزور ہے غریب ہے مانگنے والی بھی بے شک ہو لیکن بیٹھی ہوئی ہے ایک جگہ میں گرمی کا موسم ہے دھوپ پڑ رہی اس کے بچے بھی ہیں ساتھ آپ نے ٹھنڈے پانی کی بوتل پکڑا دی یہ تو ایک نیکی ہے آپ کے پاس روٹی پچی ہوئی تھی آپ نے ان کو پکڑا دی یہ تو ایک نیکی ہے انہوں نے آپ سے مانگا کچھ نہیں ٹھیک سخت گرمی بھی ہے ضرورت ہو آپ ان کو دے سکتے ہیں لیکن مانگنے کا جنہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے ان کو دینے کی اجازت نہیں ہے ان کا پیشہ بڑھانے کے مترادف ہمارا جرم شامل ہو جائے گا اس میں کوئی وہ نہیں ہے ترس کھانے والی بات نہیں حقیقت دیکھنی چاہیے تو بہرحال عرض کر رہا تھا کسی کے کام آنا اور شریف میں آتا ہے غریب لوگ جنت میں پانچ سو سال پہلے جائیں گے اس لیے اس لیے ہمیں امیر ہونے کا کیا شوق پڑا ہوا ہے امیر ہونے کا ہمیں کیا شوق پڑا ہوا ہے جو جس حال میں ہے اس کو اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنے ہمارے پاس وسائل مال و دولت بڑھے گا اتنا حساب و کتاب لمبا ہوگا غریب آدمی جو جنت میں پانچ سو سال پہلے جائے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کا حساب کتاب تھوڑا ہے سائیکل رکھی ہوئی ہے پٹرول ڈالنا کوئی نہیں پیسے آمدن کی فکر کوئی نہیں آتا ہے جاتا ہے بےچارا اپنے حساب کتاب سے سکھی روٹی ہے جیسی قسم کی روٹی ملی کھا لی نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا اپنے کام سے کام کوئی اس کو وہ نہیں ٹینشن نہیں تو ایسے لوگ بشرطے کہ ان کے دیگر معاملات عقائد عبادات رہن سہن اخلاق ٹھیک ہوں تو ایسے لوگ پانچ سو سال امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے چاہے وہ امیر کتنے ہی بڑے عبادت گزار تہجد گزار بہت بڑے بڑے امیر نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جتنے مرضی نیک ہوں مگر ان کو روکا جائے گا وہ لیٹ جائیں گے وہ بعد میں جائیں گے تو اس لیے بھائی دوستو جتنا مال بڑھے گا جتنے وسائل بڑھیں گے اتنی ٹینشن بھی بڑھے گی اتنا حساب کتاب بھی دینا پڑے گا جی ہاں اس لیے اسی حساب سے مانگے جتنی ہمیں ضرورت ہے ضرورت تو بہت زیادہ بڑھتی جائے گی ایک حد کے اندر ہمیں رہنا چاہیے خیر بہرحال ہم کام کریں کام کیا کریں کسی مسلمان کی خدمت کر سکیں تو کریں مثال کے طور پر کہیں جا رہے ہیں ٹھیک کسی کی گاڑی خراب ہو گئی وہ بیچارہ اکیلا آدمی ہے اپنی گاڑی کو دھکا لگا کے سائڈ پہ کر رہا ہے تو مسلمان بھائی کو چاہیے اس کی امداد کرے اگرچہ جاننے والا نہیں ہے اگرچہ رشتہ دار نہیں ہے مگر مسلمان بھائی ہے مسل اسلامی ملک ہے ہم اس کی مدد کریں اس کو سائڈ پہ کر دیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کو تکلیف ہو گئی کوئی گر گیا ہے تو آج کل کے حالات تو ایسے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے بجائے اس کے کہ گاڑی کو آہستہ کرے روکے مدد کرے اور تیز کر لیتے ہیں یہ ہمارا ماحول ہے کیونکہ ہمارے اوپر کیس نہ پڑ جائے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کوئی اور ملتا ہی نہیں کہتا ہے یعنی مولوی صاحب نے مارا احتیاط تو کرنی چاہیے کیونکہ نیکی کرنا تو نیکی ہے رکنا فرض واجب تو ہمارے ذمہ ہے نہیں اگر واقع یہ خطرہ ہو کہ یہ کیس ہم پہ پڑے گا تو چپ کر کے نیوی تو نکل جاؤ جیسے حالات ہیں بہرحال مدد کرنا تو ایک ہمارے اندر عنصر ہونا چاہیے اور ایک ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مدد کرنی ٹھیک کسی جگہ بجلی چلی گئی اب پانی نکالنا پڑ رہا ہے ٹھیک پانی بھرنا پڑ رہا ہے پانی لانا پڑ رہا ہے مسجد میں یا مدرسے میں تو مدد کریں چاہے وہ اپنا مدرسہ نہ بھی ہو مدد کریں ٹھیک کسی ہسپتال کے اندر کوئی ہیلپ کی ضرورت پڑ گئی ہے کسی کو خون کی ضرورت پڑ گئی ہے کسی کو تعاون کی ویسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ بھی میرے یہاں خدمت والا کوئی نہیں ہے تو وہاں خدمت کی نیت سے کام کرنا چاہیے الغرض کسی کے کام میں لگ جانا یا کسی کا کام کرنا بہت بڑی عبادت ہے اسے چھوٹی عبادت نہ سمجھیے مگر طالب علم کو اپنے کام مکمل کرنے کے بعد اپنے فرائض اور واجبات اور اپنی ذمہ داریاں اپنے اسباق اور اپنی چیزیں مکمل کرنے کے بعد ان چیزوں کا دیکھنا ہے حرج نہ ہو اپنے تعلیمی امور کا تعلیمی کاموں کا حرج نہ ہونے پائے پھر تو بات سونے پہ سہاگا ہے جذبہ ہونا چاہیے خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے پھر عیادت کے بارے میں تو آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص توجہ سے جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ جل شانوں کے باغات میں چلا گیا دوسرے لفظوں میں جنت میں چلا گیا جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ اللہ کے باغات میں ہے اور جنت میں عیادت کرنے کتنا سواب پھر عیادت کرنے کے لیے جا کے بیٹھ بیٹھ نہیں جانا جلدی سے واپس بھی آنا ہے اور جناب عیادت کے لیے کوئی ساتھی گیا کسی بزرگ کے پاس وہ جناب حضرت آپ خیریت سے ہیں میں کافی دنوں سے چاہ رہا تھا میں آپ کی زیارت کروں اور آپ کی عیادت کروں ٹھیک عیادت کے لیے چلا گیا اٹھے ہی نا بٹ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں عیادت کر کے جا رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں عیادت کر کے واپس جا رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں عیادت کر کے واپس جا رہے ہیں اور وہ جناب ٹس سے مس نہیں ہو رہا ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا اب بزرگوں کو تو پتہ ہے کہ عیادت کا مسئلہ کہ بھائی جو بندہ کسی کا حال پوچھنے جائے تو مختصر وقت بیٹھے حال پوچھے اور چل دے حکم ہے عیادت میں مختصر بیٹھ چاہے رشتے دار ہو چاہے کوئی بھی ہو تھوڑی دیر بیٹھو ہاں اگر اس کو ضرورت ہے آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ اس فیلڈ کے ماہر ہیں اس کو ضرورت ہے آپ کی پھر تو آپ ٹھہریں ورنہ آپ حال پوچھیں اس کو تسلی دیں اور چلے جائیں لابا سطح اور ان شاء اللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے ان شاء اللہ آپ ٹینشن نہ لیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی ٹینشن نہیں ان شاء اللہ اللہ برکت دے گا اللہ خیر کرے گا دعا بھی کریں گے لوگوں سے بھی کرائیں گے چلو توجہ کی باتیں کر کے واپس آ رہے وہ بندہ گیا تو اٹھے ہی کوئی نہ وہ دیکھے دوسرے عادت کے لیے آ رہے ہیں اور آ کے جا رہے ہیں آ رہے اور آ کے جا رہے ہیں پھر کہنے لگا حضرت یہ لوگ بہت آئی جا رہے ہیں تو میں کنڈی نہ لگا دوں میں کنڈی نہ لگا دوں حضرت نے فرمایا کنڈی تو ضرور لگا لیکن باہر سے لگا تو جا یعنی یہاں سے نکل تو کیوں اندر بیٹھا ہوا کنڈی تو ضرور لگا مگر باہر سے لگا یہ بھائی دوستو عیادت کے لیے جانے کا مطلب گپے مارنا نہیں ہے ٹھیک ساری سیاست کھول کے ساری گپے مارنا دنیا کے حالات اور خبریں واقعات سنانا یہ مقصد نہیں ہے وہی وہ بیچارہ بیماری میں ہے آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی آئے تھے کریمہ پڑھو بیماری کے اندر حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ آیت کریمہ چالیس مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ بچ گیا تو سارے گنا معاف اگر وہ مر گیا تو شہادت کا ثواب کتنا فائدہ جو بندہ بھی بیمار ہو سارے ساتھی یاد رکھو یا ہمارے گھروں میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو اور کوئی رشتے داروں میں تعلق والوں میں دوستوں میں کوئی بیمار ہو تو یہ پیغام نبوی آگے پہنچائیے کہ جو کہ اسے لا بور ان شاء اللہ عیادت کریں سنت کے مطابق اور پھر اسے کہیں دیکھو بھائی چالیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا انت سبحانہ نکن تم نظالمین چالیس مرتبہ پڑھ لیجئے اگر آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ امید تو ایسی ہے ہے ٹھیک ہی ہوں گے ڈرانا نہیں ہے تو مرنا ہی مرنا ہے تو کینسر چیک ہے تو مہمان ہے تو پرونا ہے تو جا رہے ہیں کوئی وسیعت ہے تو کر دے ایسی باتیں نہ کرنا اس کے سامنے کوئی وسیعت ہے تو کر دے کسی کو کچھ لینا دینا تو بتا دے تو تو جا رہا ہے تو تو مہمان ہے اس اس وارڈ میں تو کوئی بچا نہیں کرتا جس وارڈ میں تو داخل ہے اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں ارے اس بیچارے کا جتنا خون رہ گیا اس کو اور خشک کر دیتے ہیں ایک تو ڈاکٹروں نے مت ماری ہوتی ہے ارے بھائی یہ تو بھائی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ بچے گا نہیں بچے گا بھائی دیکھو بھائی ٹیسٹ کے بعد بتائیں گے ٹیسٹ کے بعد بتائیں گے ارے آدھا خون تو وہیں خشک کر دیا کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس ہے اللہ ڈاکٹروں کو ہدایت دے آمین کہو یہ ڈاکٹروں نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے ہمارا ڈاکٹر ایڈیشن اٹھا اٹھا کے کے دیکھو دیکھو پرانا ہے ابھی نیا نہیں ٹھیک اس کو ڈاکٹروں نے تو پورے ملک میں لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے میری آواز سن رہے ہیں تو توجہ فرمائیں ڈاکٹروں نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے کوئی مری جاتا ہے ارے بھائی اس کے تو دو تین ٹیسٹ ہوں گے آدھی جان تو اس کی وہی نکال دیتے ارے بھائی اس کے بارے میں تو کچھ کچھ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بس آگے ڈیش ڈیش عجیب بھائی ایسے ڈاکٹر میں نے اپنی نگاہ میں کوئی پندرہ بیس ہزار ڈاکٹر دیکھے ہوں گے دو یا تین ڈاکٹر میرے سامنے ایسے ہیں جنہوں نے جب بھی ان کے پاس گئے ہیں بڑی سے بڑی بیماری لے کر بھی کسی کی گئے ہیں انہوں نے ہمیشہ فل بٹا فل تسلی دی ہے اور اس سے آدھا کلو خون بڑھ گیا ایسے ڈاکٹر بہت کم ہیں آواز نہیں پہنچ رہی تو اونچی بول رہا ہوں ایسے ڈاکٹر ہونے چاہیے باقی ڈاکٹر الامان الحفیظ ڈاکٹر عبد الحفیظ بہت خطرناک ہے سمجھا گیا ایلوپیتھک پہلے ہی زہر ہے اور اوپر سے زہر کھلائی جاتے ہیں اور پھر اس کو تسلی نہ دے کے اور پریشان اور پریشان اور پریشان ڈاکٹروں کو چاہیے کہ بھائی یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں بات تو اللہ کے اختیار میں ہمارے اختیار میں تو ہے ہی کچھ نہیں انشاءاللہ تدبیر ہم کریں گے یہ نسخہ لے لو اللہ شفا دے گا انشاءاللہ اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے ارے نہیں بھائی تیرا ٹیسٹ شوکت خانم سے ہوگا او شوکت خانم کا نام سن کے مریض پہلے وسیعتیں شروع کر دیتا ٹھیک تیرا ٹیسٹ تو کراچی سے ہوگا تیرا ٹیسٹ تو فلان لیبارٹری سے ہوگا اور بندہ گیا او میرا ٹیسٹ بھائی میں تو کینسر میں مبتلا ہو گیا اس میں بات کرنے کی ہمت نہیں رہتی منہ لٹکا ہوا واپس آتا ہے ڈاکٹروں نے کہا ہے شوکت خانم میں جانا ہے اللہ شوکت خانم میں زیادہ تر کینسر والے جاتے ہیں عجیب ڈاکٹروں نے عجیب اپنا وطیرہ بنا رکھا ہے ڈاکٹر بننے سے پہلے ان کی نیت ہوتی ہے ہم خدمت کریں گے ہم خدمت کریں جس طرح حکمرانوں کی نیت ہوتی ہے ہم سیٹ پہ آ کے یہ کریں گے وہ کریں گے سارے محلے کا کام کر دیں گے ووٹ دے دیے تو کون تھا میں کون اس طرح ڈاکٹر جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو دوسری مرتبہ دوائی کا طریقہ بتانا گوارہ نہیں کرتے جاؤ بتا دیا ان سے پوچھ لو جا کے اندازہ لاؤ ٹیلی فون پہ بات کر لو اگر تو واقعی کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر ہے لمبی چوڑی فیس دینے والا پھر تو جی جی کر کے ملیں گے اگر فیس والا کوئی نہیں ارے بھائی کھاؤ تو ہفتے بعد دکھانا اسی طرح کوئی کسی مولوی صاحب کے پاس چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے بھی مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دو اس کو پتا یہ پیسے پوسے دے گا کوئی نہیں اس کو ٹرکھا دیتے یہ پڑھ لے جا بس جان چھوڑ ارے بھائیو دوستو کسی مسلمان کی پریشانی اور دکھ سکھ کو دیکھنا سننا چاہیے ہاں اگر مصروف ہو تو وقت دے دے بھائی اس وقت نہیں بات کر سکتا پھر کسی وقت آ جائے اس وقت اس کا دکھ سکھ کو سننا چاہیے اور اس کو تسلی دینی چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے جی ہاں بہت ساری بیماریاں صرف اسی سے ہی ختم ہو جاتی ہیں بندہ جو ہے تسلی دے دے چاہے پڑھنے کو بتا دے چاہے ڈاکٹر ہے تو اس کو کوئی دوائی وغیرہ یا چھوٹی موٹی کوئی چیز لکھ دے مگر یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے کسی کو تنگ نہ کرے کسی کے اوپر ظلم نہ کرے ظلم کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں تو بہرحال میں آپ کے سامنے جو حدیث اور جو موضوع چلا رہا ہوں وہ یہ ہے کسی کے کام آ جائے کسی کی خدمت کر لیں اور اس میں اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں ثواب بہت رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے آمین Alhamdulillah.